السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المصلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب حد القذف تحمت یا تہمت زنا لگانے کا باب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتل القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحدّ اخرجه الامام احمد واشار اليه البخاري حد القذف یا قذف تہمت لگانے کا زنا کی تہمت لگانے کا کی جو حد ہے اس کا بیان ہے اسلام نے عزت کی حفاظت کی ہے کسی کی عزت پر انگلی اٹھانا بغیر دلیل کے اسلام کے اندر یہ بہت بڑا عیب شمار کیا جاتا ہے اور ایسی تہمت لگانے والے پر اگر وہ دلیل نہ پیش کرے تو اسی کوڑے مارے جائیں گے جیسا کہ سورہ نور کی آیت میں ہے لم امون المسنا شہادا فجلدوهم ولا تقبلو لهم بدا کہ جو لوگ پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں تو اگر وہ دلیل اور گواہی نہیں پیش کرتے ہیں تو ان کے اوپر اسی کوڑے بطور حد لگائے جائیں گے اس حدیث میں اسی کا ذکر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ جب میری معافی نازل ہوئی یا میری براعت نازل ہوئی معافی نہیں بلکہ براعت جب میری براعت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور ان آیات کو تلاوت فرمایا اور جب آپ ممبر سے اترے تو مسلمانوں میں سے دو آدمیوں کو اور ایک عورت کو تہمت زنا لگانے کی وجہ سے ان کے اوپر حد قائم کی گئی اسی اسی کوڑے مارے گئے واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بنی مستلق سے واپس آئے واپس ہو رہے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے قافلے کے ساتھ رکے ہوئے تھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کے ساتھ تھی وہ ضرورت تحت فضائے حاجت کے لیے وہ گئیں جب وہاں سے واپس آئی اپنے ہودج کے پاس ہودج سمجھتے ہوں گے آپ سب لوگ اونٹ کے اوپر جو ایک گھر گھر کی طرح سے یا کہہ لیجئے بنایا جاتا ہے عورتوں کو خاص کر کے پردے کے ساتھ بنایا جاتا ہے اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے اور اس میں عورت کو بٹھا دیا جاتا ہے تو اس سے بے پردگی نہیں ہوتی تو اسی کو جب اونٹ بیٹھ گیا تو کو اتار کر کے رکھ دیا گیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نکلی اور اپنی ضرورت پورے کرنے کے لیے گئی جب واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا ہار نہیں ہے ان کے ساتھ تو وہ اپنا ہار ڈھونڈنے کے لیے واپس چلی گئی جہاں وہ گئی ہوئی تھی اتنے میں ان کو دیر لگ گئی اور قافلے کے کوچ کا اعلان ہو گیا اور جو صحابہ اونٹ پر ہودج کو رکھنے کے مکلف تھے جن کو حکم دیا گیا انہوں نے اونٹ کے اوپر جو ہے کجاوے کو اٹھایا اور رکھ دیا ان کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہلکی پھلکی تھیں ان کو اندازہ ہی نہیں لگا کہ وہ اس میں موجود ہے یا نہیں موجود جب وہ کچھ دیر کے بعد ادھر سے آئی اور کافی دیر لگ گئی ان کو ڈھونڈنے میں تو ادھر سے جب واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا اب وہ پریشان اتنے میں غالباً ان کی آنکھ بھی لگ گئی تو ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے پیچھے یا کسی کو بھی مقرر کرتے تھے کہ قافلے کے پیچھے پیچھے وہ آئے قافلے کے ساتھ نہ چلے بلکہ قافلے کے پیچھے پیچھے آئے سنانچہ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے گزرے تو دیکھا کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تو اپنا اونٹ بٹھا دیا اس پر وہ بیٹھ گئی اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے وہ آگے چل پڑے مدینہ پہنچنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کسی طرح سے کہ عائشہ نہیں رضی اللہ عنہ فرانچے صاحب اکرام اور قافلے میں یہ بات پھیل گئی اور مدینے کے اندر یہودیوں کے ساتھ ساتھ منافقین کی ایک بہت بڑی جماعت تھی جب ان کو یہ سب باتیں پتا چلی اور پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر کے بعد صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ پر بیٹھ کر کے آ رہی ہیں تو ان لوگوں نے ہوا اڑا دی اور الزام لگا دیا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی تھی ایک مہینہ تک ان کو پتا ہی نہیں چلا کہ لوگوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی میں تھی وہ نہیں پتا چلا ایک مہینے کے بعد جب ان کو پتا چلا تو ان کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی اور دو راتوں تک وہ مسلسل روتی رہی اور ایک پل کے لیے بھی ان کی آنکھیں نہیں سوئی اتنا بڑا اتنی بڑی تہمت اتنا بڑا الزام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بھی بہت خراب تھی پریشان رہتے تھے مختلف صحابہ سے کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کبھی کسی اور سے ازواج متحرات سے سب سے پوچھتے کہ کیا خیال ہے تمہارا عائشہ کے بارے میں تو سب لوگ جو ہے ہاں، لا علمی کا اظہار کرتے اور خیر کیا ذکر کرتے چالیس دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی براعت نازل فرمائی سورہ نور کی دسایتیں نازل ہوں اس بیچ منافقین نے بہت کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت کے سلسلے میں بہت باتیں اور بہت چیزیں خواہیں اڑائی اور چونکہ یہ معاملہ ایسا تھا کہ بعض بھولے بھالے قسم کے مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے اور خصوصیت کے ساتھ دو صحابہ اور ایک صحابیہ کا ذکر آتا ہے میں نام نہیں بتاؤں گا تو ان جب براعت نازل ہوئی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور آج تک سورہ نور کی وہ آیت تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا جمع کیا وہ آیت تلاوت کی اور کھل کر کے جن لوگوں نے مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے اس چیز کو ظاہر کیا تھا ان کو اسی اسی کوڑے مارے گئے تو یہ واقعہ ہوا تھا تو اس سے پتا چلا کہ ایک مسلمان کی عزت اور اس کی عصمت بہت بڑی چیز ہے اگر کوئی شخص کوئی شخص اس چیز کی جرأت کرتا ہے اور گواہ نہیں پیش کرتا تو ایسی صورت میں اس کو سزا دی جائے گی یا تو گواہی پیش کرو اور اگر گواہی تمہارے پاس گواہ نہیں ہے تمہارے پاس تو خاموش رہو کیونکہ اگر تنہا تم اس بات کا ذکر کرو گے اور چار گواہ نہیں پیش کرو گے چار گواہ ایک دو نہیں بلکہ چار گواہ ارمون اربات شہدا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور چار گواہ نہیں پیش کر سکتے تو ان کو اسی کوڑے مارو تو اس طرح سے ان دو صحابہ اور ایک صحابیہ کو ہاں کوڑے مارے گئے اور سزا دی گئی اور آج بھی اسلام کا یہی قانون ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اور گواہ نہیں پیش کر سکتا تو اس کے اوپر کوڑے لگائے جائیں گے تاکہ دوبارہ کوئی زراعت نہ کرے اور اگر کوئی زراعت کرتا ہے تو گواہ پیش کرے گویا کہ اس میں عصمت و عزت کی بہت بڑی حفاظت کی گئی اسلام کے اندر تو یہ واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے یہ گویا کہ زنا کی تہمت لگانے والے پر اگر وہ گواہ نہیں پیش کرتا ہے تو اسی کوڑے بارے جائیں گے اس کو وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال اول لعان كان في الاسلام ان شريك ابن صحما قذفه هلال بن اميه بامراته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة وإلا فحد في ظهره انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں پہلا لعان جو ہوا وہ اس طرح سے ہوا کہ ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شریک بن سحمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انہوں کو اپنی بیوی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ان کے اوپر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کی بات پہنچائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار گواہ پیش کرو اور اگر چار گواہ نہیں پیش کرتے تو تمہیں اسی کوڑے لگیں گے اللہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صفوان یہ ہلال ابن امیہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور وہ سابقین سے بلکہ پہلے اسلام لانے والوں میں سے اور ان کا وہ واقعہ یا یہ ان تین صحابہ میں سے ایک ہیں جو تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے تو اس موقع پر انہوں نے سچ بولا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا ہم بس سستی کی وجہ سے غزل تبوک میں نہیں شریک ہو سکے تھے تو اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول کی تھی یہ مرارہ ابن ربی کاب ابن مالک اور ہلال ابن امیہ تین صحابہ رضی اللہ عنہم پیچھے رہ گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے ان سے بائی کاٹ کر لیا تھا کہ جب تک ان کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے قبول نہیں ہوتی ہے تب تک ان سے بات چیت نہیں ہوگی تو یہ ان تین صحابہ اکرام میں سے ایک ہے جن کی توبہ کی قبولیت کے بارے میں آیت حاصل ہوئی تو ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص سے اپنی بیوی کے ساتھ کسی مردے کو دیکھے تو کیا وہ چار گواہ ڈھونڈنے کے لیے جائے گا چونکہ بیوی کا معاملہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دہراتے رہے کہ آپ گواہ پیش کیجئے نہیں تو آپ کو حد لگے گی تو صفان حلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور اتنے میں جبر السلاۃ والسلام آیات لعان لے کر کے ثابت ہوئی نازل ہوئی قرآن سورہ نور کی شروع میں لعان کی آیتیں مذکور ہیں اور لعان شاید پہلے بتایا گیا تھا آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا گیا تھا ایک بار آج پھر ذکر کر دیتے ہیں اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ ودین ارمون یق الحم ش فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ انہو لمن الصادقین جو لوگ اپنی بیوی پر تہمت لگاتے ہیں یعنی تہمت لگانے کا مطلب اپنی بیوی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان کے پاس گواہ نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے چار بار اللہ کی قسم کھائیں گے اس بات پر کہ وہ سچے لوگوں میں سے یعنی وہ سچا ہے شوہر اور پانچویں بار کہے گا کہ اللہ کی لانت ہو اس کے اوپر اگر وہ جھوٹے لوگوں میں سے ہے شوہر یہ کرے گا اور بیوی بھی چار بار اللہ کی قسم کھائے گی اس بات پر کہ اس کا شوہر جھوٹے لوگوں میں سے ہے جھوٹا ہے اور پانچویں بار وہ کہے گی کہ اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو اگر اس کا شوہر سچے لوگوں میں سے ہے یہ لعان کرنا پڑے گا اس طرح سے لعنت بھیجنا چونکہ اس میں فلعنت اللہ علی القاذبین کا لفظ ہے کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من القاذبین لعنت کا ذکر ہے اس لیے اس کو آیت لعان یا طریقہ لعان کہا جاتا ہے یا لعان کا حکم کہا جاتا ہے تو صفوان ہلال ابن امیہ رضی اللہ اللہ اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کے رسول صلی علیہ وسلم کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھے تو وہ چار گواہ تلاش کرنے ڈھونڈنے جائے گا یہ تو بڑا مشکل معاملہ لگ رہا ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر یہ شوہر کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہے باقی اور لوگوں کے ساتھ نہیں ہے باقی اور لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ اگر تم کسی پر زنا کی تہمت لگاتے ہو تو چار گواہ پیش کرو نہیں تو کوڑے مارے جائیں اور یہی آیت آیات کے نازل ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی حکم جاری کر رہے تھے ان کے اوپر اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی گئی چنانچہ ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی کس بات کی ہاں کہ جو انہوں نے دیکھا ہے وہ صحیح دیکھا ہے اور ان کی بیوی جو ہے حمل سے بھی ہو گئی تھی اور انہوں نے برات کا اظہار کیا کہ لڑکا جو ہے میرا نہیں ہے اس بات کی قسم کھائی اور پانچویں بار انہوں نے کا لفظ استعمال کیا اور بیوی نے بھی قسم کھائی جب پانچویں بار چار بار قسم کھا لی ان کی بیوی نے جب پانچویں بار جو ہے قسم کھانے لگی تو لوگوں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا کہ دیکھو سوچ لو یہ معمولی بات نہیں کہ چار بار قسم کھا رہی ہو ہاں کہ اس کا شوہر جھوٹے لوگوں میں سے ہے پانچویں بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نہا موجبہ یہ پانچویں بار جو چیز ہے جو قسم ہے یہ واجب کر دے گی یعنی لاگو ہو جائے گی تو وہ تھوڑی سی ہچکچائی حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ وہ ہچکچائی لیکن پھر کہا کہ میں ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے خاندان کو رسوا نہیں کرنی چاہ... کرنا چاہتی چنانچہ اس نے کہہ دیا پانچویں بار بھی کہ اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہو اگر وہ جھوٹے اگر اس کا شوہر جو ہے سچے لوگوں میں سے ہے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ شریک بن سہما سے یہ بات تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لڑکا بیٹا جو لڑکا جو پیدا ہوگا تو اگر سرمئی آنکھ والا ہوگا اور موٹی اور گوشت بھری بھری پنڈلی والا ہوگا اور ہاں، موٹی سرین والا ہوگا تو وہ شریک بن سہما کا ہے چنانچہ جب ولادت ہوئی تو اسی وصف کا اسی صفت کا بچہ پیدا ہوا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا اور جو صفت جو ہے شریک بن صاحبہ کی تھی گویا کہ اس میں صحابی ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ کی براعت ثابت ہوئی برات اور سچائی ان کی ثابت ہوئی تو یہاں یہ مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص سے اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھے ہاں تو اگر بیوی اقرار نہیں کرتی ہے انکار کرتی ہے تو ایسی صورت میں شریعت کے اندر لعان کا حکم ہے کہ میاں بیوی جو ہے لعان کریں گے آپس میں اور لعان کرنے کی وجہ سے لعان کرنے کی وجہ سے یہ جدائی ہو جائے گی لعان کرنے کی وجہ سے آپس میں میاں بیوی میں جدائی ہو جائے گی ورنہ اگر کیا کہتے ہیں وہ بیوی کو اپنے پاس رکھے تو پھر لعان کا مطلب ہی کچھ نہیں اس لیے جدائی ہو جائے گی یہ حدیث صحیح ہے اور بہت مشہور حدیث ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی یہاں پر گرچہ وہاں سے نہیں لیا حافظ ابن حضر رحمۃ اللہ علیہ نے لیکن اشارہ کر دیا ہے کہ وہ من حدیث ابن عباس یہاں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے لیکن صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے اور تفصیل تفصیلی روایت ہے چونکہ یہاں پر وہ تفصیلی روایت ذکر کرنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ ایک مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہاں اگر کسی عورت پر زنا کی تہمتا کوئی لگاتا ہے تو گواہ پیش کرے اور گواہ نہیں پیش کرتا ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے لیکن یہ حکم جو ہے شوہر سے مستثنا ہے شوہر والے معاملے میں یہ مستثنا ہے کیونکہ اس میں اب دوسرا حکم آ گیا ہے وہ کس چیز کا حکم آ گیا ہے لعان کا حکم آ گیا ہے وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم, فلم أراهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين رواه الإمام مالك والثوري في جامعه عبداللہ ابن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے بعد جو لوگ تھے جو مسلمان تھے جو خلفاء تھے ان سب کو میں نے یہ دیکھا کہ وہ غلاموں کو زنا کی تہمت لگانے پر اور گواہ نہ پیش کرنے پر چالیس کوڑے لگاتے تھے چالیس کوڑے لگاتے تھے تو گویا کہ اس حدیث سے یہ پتا چلا اس روایت سے اس اثر سے کہ اگر لونڈی یا غلام کسی کو زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور وہ گواہ نہیں پیش کر کر, کر پاتے تو ان کو آزاد لوگوں کے مقابلے میں آزاد مرد اور عورت کے مقابلے میں ان کو ان کے اوپر جو حد نافذ کی جائے گی وہ آدھی حد نافذ کی جائے گی یعنی چالیس کوڑے مارے جائیں گے اب اس میں یہاں پر اور حدیثیں نہیں ہیں کہ اگر مملوک سے غلام سے یا لونڈی سے اگر زنا سرزد ہو جائے تو ان پر کیا حکم ہوگا ان کے لیے بھی یہی کہ ان کے اوپر آدھی حد قائم نافذ کی جائے گی اگر شادی شدہ ہے تب بھی اور غیر شادی شدہ ہے تب بھی کیسے اگر شادی شدہ شادی شدہ نہیں ہے تو کتنی حد لگے گی پچاس کیونکہ غلام ہے اور لونڈی ہے اور اگر شادی شدہ ہیں تب بھی ان کے اوپر جو حد لگے گی وہ پچاس ہی لگے گی کیوں اس لیے کہ رجم کا آدھا نہیں ہے رجم کا آدھا نہیں ہے کہ ادھبرا کر دیا جائے اس کو ان کو تو اس لیے ان کے اوپر جو حد لگے گی وہ غیر شادی شدہ والی جو حد ہے وہ پچاس حد لگے گی اور قرآن میں آیت ہے فمن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات الله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصنن اب یہاں پر ذکر ہے یعنی اگر کوئی شخص آزاد عورت سے شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو لوڑی سے شادی کر لے اپنی عزت وہ کرنے کے لیے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے لیکن اگر ان سے شادی ہو جائے فائن فیضا فائن عطین بفاحشتن پھر اگر کوئی شادی شدہ لوڑی اگر گناہ کر لے اس طرح کا فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب تو سزا جو اس کو دی جائے گی اس کو پاک دامن شادی شدہ عورت کے مقابلے میں نصف آدھی سزا دی جائے گی آدھی سزا دی جائے گی تو اگر شادی شدہ ہے اور آدھی سزا کیسے دی جائے گی اہل علم کا اس بارے میں تقریباً اتفاق ہے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لیکن صحیح یہی ہے کہ اس کو جو ہے آدھی سزا دی جائے گی اور اس کو رجم نہیں کیا جائے گا لوڈیا غلام کو رجم نہیں کیا جائے گا یہی اہل علم کا کہنا ہے وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامه الا ان يكون كما قال متفق عليه ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مملوک یعنی اپنے غلام پر تہمت لگاتا ہے زنا کی غلام پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اب زنا کی تہمت لگائی اور اس کے اوپر حد نافذ کر دی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے یعنی غلط تہمت لگائی تو ایسے آقا پر قیامت کے دن حد لگائی جائے گی حد قائم کی جائے گی قیامت کے دن اللہ یہ کہ وہ الزام لگانے میں تہمت لگانے میں وہ سچا ویسا ہی وہ جیسا اس نے دیکھا اور الزام لگایا تو اس کے اوپر غلام کے اوپر جو تہمت وہ حد نافذ کی گئی تو ٹھیک ہے ورنہ اگر غلط تہمت لگائی اور اس کو سزا دی گئی تو قیامت کے دن اس کے مقابلے میں آقا کو سزا دی جائے گی یہ دو تین حدیثیں تھیں باب و حد القذف کے اندر اب حد السرقہ کا باب ہے یہ باب و حد السرقہ یعنی چوری کرنے کی کیا حد ہے اس کا بیان ہے اس سے, اس سے متعلق حدیثیں یہاں پر ذکر کی جائیں گی عن عائشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا وفي رواية لأحمد اقطع في ربع دينار ولا تقطع فيما هو أدرى من ذلك اسلام میں حدود کا نفاذ کیا گیا ہے تاکہ جرائم کم ہوں اور جرائم ختم ہو جائیں اسلام کی اسلامی حدود جہاں جہاں جن ملکوں میں نافذ کیا جاتے ہیں وہاں جرائم کم ہوتے ہیں اور اس کی واضح مثال سعودی عربیہ ہے آپ کے سامنے ہے کہ یہاں جرائم بہت کم ہوتے ہیں جبکہ دوسرے ممالک پہ جہاں ہاں بہت سارے طریقے اپنائے جاتے ہیں مجرمین کو بچانے کے لیے وہاں جرائم کی کثرت ہوتی ہے اور بہت زیادہ فساد پھیلتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا مگر ون فورتھ دینار کی چوری کرنے میں یا اس سے زیادہ سونے کا سکہ دینار ہے سب لوگ جانتے ہیں ایک چوتھائی دینار کے برابر یا اس سے زیادہ اگر کسی نے چوری کر لی ہے تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے اللہ بخاری کا لفظ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا چوتھائی دینار کی چیز چوری کرنے میں یا اس سے زیادہ اسی طرح سے مسرد احمد کے اندر یہ لفظ ہے امر کے لفظ کے ساتھ ہے کہ اقتعو فی ربع چور کا ہاتھ ربع دینار میں کاٹ دیجیے کاٹ دو اور اس سے کم میں نہ کاٹو اگر ایک چوتھائی دینار کے ون فورتھ دینار سے کم کا سامان کسی نے چوری کیا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا لیکن اتنا چوتھائی دینار کے برابر کسی نے چوری کیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا کتنا ہوتا ہے چوتھائی دینار ریال کے حساب سے ایک ایک تولا سونے کا نہیں ہے میں نہیں دیکھ سکا اس کا ڈھائی سونے کا چار گرام کا ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے ایک دینار بارہ دینار بارہ درہم کا ایک دینار ہوتا ہے اس کا میں نے خیال نہیں کیا ہاں۔ نہیں بارہ بارہ دینار کا اب ہاں اگر وہ ہوگا تو تین تین ہے تین دینار ہوگا نا تین درہم اور جو چوتھائی ہوتا ہے اس کا تین درہم کا ہوتا ہے بہرحال اس کا چیز رہ گئی میں انشاءاللہ اگلے اس میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ ریال میں اور روپے میں کتنا ہوتا ہے نہیں دینار دینار کا کچھ جو ہے وہ کچھ کم حساب ہوتا ہے یعنی وزن والا دینار سکے والا دینار ابھی جو چل رہا ہے ہاں۔ دینار کی بات نہیں ہو رہی ہے سونے کے وزن میں جو دینار ہوتا تھا اس کی بات ان شاء اللہ بتائیں گے تو چور کا ہاتھ جو ہے ایک چوتھائی دینار کا سامان چوری کرنے میں کاٹ دیا جائے گا لیکن اس سے کم میں اگر چوری کی ہے تو اس کے اس سے کم کا سامان ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطع فی مجن ثمنه ثلاثت دراہیما متفق علیہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال کی چوری کرنے میں ہاتھ کاٹا ہے اور اس کی قیمت تین درہم تھی تو اصل میں جو شریعت نے نصاب مقرر کیا ہے یا حد مقرر کیا ہے وہ کیا ہے دینار کا اعتبار کیا ہے دینار چوتھائی دینار ہو سکتا ہے کہ تین درہم ہو یا یہ کہ اگر درہم کا ریٹ کم ہو جائے سونے کے چاندی کے سکے کو درہم بولتے ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا ریٹ کم ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ تین درہم سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے چار درہم ہو سکتا ہے پانچ درہم ہو سکتا ہے تو اصل جو ہے وہ دینار ہے چوتھائی دینار چوتھائی دینار کے برابر دیکھیے موبائل دیکھیے کہیں لگ سکتا ہے دیکھیے کتنا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا اور یہ اس کی حد مقرر کی وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده متفق علیہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو چور پر کہ وہ انڈا چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے ایک رسی چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پچھلی حدیث میں چوتھائی دینار حد مقرر کی گئی ہے اور یہاں پر انڈا اور رسی کا ذکر ہے کہ انڈا اور رسی چرانے سے جو ہے ہاتھ کاٹا جائے گا تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے جو ظاہری طور پر سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ ایک انڈا چرانے پر یا رسی چرانے پر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا جیسا کہ پیچھے حدیث میں ہے کہ فی ہاں، ربع دینار کے چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا چوتھائی دینار میں ہاں لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے کہ انڈا چرانے سے یا رسی چرانے سے چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا بلکہ یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے مثال دی ہے انڈا اور رسی سے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان چوری کرتا ہے دھیرے دھیرے اور اس کی عادت کیا ہوتی ہے عادت بن جاتی ہے آگے بڑی چیز چرانے کی تو یہ انڈا اور یہ رسی اس کے ہاتھ کے کاٹے جانے کا سبب بن جاتے ہیں تو حدیث کا یہ مطلب ہے ورنہ تو دونوں حدیث کو اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ہاں، ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے لیکن چونکہ الفاظ بھی دوسرے ہیں الگ ہیں اور یہ مفہوم بھی دوسرا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بطور مثال بیان فرما رہے ہیں کہ انسان اپنی چوری کی عادت جو ہے انڈا اور رسی کی چوری سے شروع کرتا ہے اور واقعی دیہات وغیرہ میں آپ دیکھیں اس زمانے میں جو ہے اور آج بھی دیہات وغیرہ میں بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اب انڈا کی قیمت ہوتی ہے انڈا کی قیمت ہوتی ہے مرغی نے انڈا دیا نظر بچا کر کے اٹھا لے گئے اور بیچ دیا اور اس سے پھر کچھ وہ کیا تو اب یہ انڈا چراتے چراتے پھر جو ہے بڑی چیز ہاں مرغی چرانے لگتا ہے آدمی پھر اس کے بعد جو ہے تو گویا کہ یہ انڈا اور یہ رسی چھوٹی چھوٹی چیزیں چرا چرا کر کے آدمی کی چرانے کی وجہ سے عادت پڑ جاتی ہے اور پھر بڑی چیز بڑی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے یہ مفہوم ہے اس حدیث کا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله تعالى ثم قام فخطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد متفق عليه واللفظ لمسلم وله من وجه آخر, آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يديها صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے فرمایا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ کیا تم اللہ کے حدود میں سفارش لے کر کے آئے ہو سفارش کر رہے ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں، خطبہ دیا اور فرمایا اور اس سے پہلے بھی ہاں، اس سے پہلے اب اصل میں واقعہ یہ تھا کہ ایک قبیلہ مخزوم کی ایک خاتون جو ہے چوری کرتی تھی ان کی عادت تھی وہ پکڑی گئی چوری میں اور ان کی ایک عادت اور تھی کہ بطور آریت منگنی میں کوئی چیز کسی سے لیا اور نہیں دیا اس کو تو ان کی عادت تھی تو وہ چوری میں بھی پکڑی گئی تو ان کے قبیلے والوں نے کہا کہ قبیلے کی عورت ہے اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو قبیلے کی ناک کٹ جائے گی چنانچہ انہوں نے سوچا کہ اب کسی سے سفارش کرانی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے کہ معاف کر دیں ہاتھ نہ کاٹے تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو انہوں نے ہاں، شفار بطور سفارشی پیش کیا اور ان سے کہا کہ جائیے آپ جو ہے سفارش کیجیے نہیں تو بہت بدنامی ہوگی بے عزتی ہوگی چنانچہ اب وہ سادے آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لے کر کے پہنچ گئے اور اس طرح کی حدود اللہ کے حدود میں سفارش کو وہ اتنا جو ہے خطرناک نہیں سمجھتے تھے تو وہ لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور سفارش کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو غصہ ہوئے ناراض ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم اللہ کے حدود میں سفارش کرتے ہو ہاں اور اس عورت کا نام فاطمہ تھا جس نے جو چوری کرتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی لو سرقت فاطمہ تو بنت محمد لقطعت تو کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اللہ کے اس حد اللہ کے اس حد کو اس کے اوپر بھی نافذ کر دیتا اور اس اس کی کے کے ہاتھ کو کاٹ دیتا تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ ہو کر کے ان سے یہ فرمایا اور پھر آپ نے ہاں، لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا تقریر کی واضح فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگوں تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو اس چیز نے ہلاک کر دیا یا ان کے ہلاکت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ جب ان میں کوئی ہاں شریف آدمی باعزت یعنی اونچے گھرانے کا شریف سے مرادیا اونچے گھرانے کا کوئی شخص چوری کرتا تھا تو لوگ اس کو چھوڑ دیتے تھے اور کمزور آدمی نیچے گھرانے کا کوئی شخص چوری کرتا تھا تو اس کے اوپر حد قائم کرتے تھے اور آج بھی یہی سب چل رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑا سا ناراض ہوئے اور ان کو ڈانٹا تھوڑا سا تو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ان سے روایت ہے کہ ایک عورت تھی جو سامان لیتی تھی یہ آریت کے طور پر منگنی کے طور پر اور پھر انکار کر دیتی کہ بھائی نہیں لیا میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ کاٹنے کے لیے کہا لیکن سبب یہ نہیں تھا سبب یہ نہیں تھا کہ منگنی کی چیز لے لیا نہیں دیا یہ تو دوسری چیز ہو گئی یہ دوسری چیز ہو گئی یہ چوری نہیں ہوئی اور ہاتھ کس میں کاٹا جائے گا چوری پہ کاٹا جائے گا تو اس لیے جو ہے یہ ایک وجہ بیان کر دی لیکن اصل وجہ جو تھی ہاتھ کاٹے جانے کی چوری تھی کئی روایتیں اس باب میں ابھی اور ہیں تو اس لیے آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سارے برے کاموں سے محفوظ رکھے امین ایک چیز اور میں وضاحت واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس میں جو واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے زنا کے پچھلے بھی واقعات پیش آئے یا یہ کہ تہمت لگانے کے یا یہ کہ چوری کرنے کے دیکھیے اصل میں یہ چیز یہ سوچنا چاہیے سب سے پہلی چیز کہ وہ صاحب اکرام تھے ہاں، وہ معصوم عن الخطا نہیں تھے وہ گناہوں سے پاک و صاف نہیں تھے بشریت ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی تھی اور جن پر کچھ ان میں سے کچھ ایسے بھی آپ کے سامنے صاحب اکرام گزرے جن کو بہت شدت سے احساس تھا اور انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ان کے اوپر حد قائم کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی کہ اگر مدینے والوں پر ان کی توبہ تقسیم کر لی جاتی تو سب کے لیے کافی ہو جاتی ہاں یا اس طرح کے یہ واقعات اور بھی واقعات جو ہیں انسان ہونے کے ناطے ان سے سب غلطیاں ہوئیں اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہاں بھائی وہ صحابی تھے کیسے ان سے یہ ہو گیا یا ان کو جو ہے غلط ان کے بارے میں تصور نہیں لانا چاہیے ہاں، جس کے اوپر حد قائم کر دی گئی گویا کہ وہ پاک و صاف ہو گیا پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ وہ صحابہ تھے کیا کہتے معصوم نہیں تھے کہ ہم ہاں، غلطی کر ہی نہیں سکتے تھے ہاں تو ان سب واقعات اور ایک بات اگر دیکھا جائے کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی اور مدنی پوری زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کے واقعات چند ایک پیش آئے اللہ پر آپ دیکھ لیں اگر مکہ کے واقع مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ کی دس سالہ زندگی میں آپ دیکھ لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دس سالہ زندگی میں چند ایک واقعات پیش آئے یعنی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی اور صحابہ کرام نے ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور تعلیم لی اور اس طرح سے اچھے سدھر گئے کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے وہ معاشرہ آج کا معاشرہ نہیں آج کا معاشرہ تو زمانے جاہلیت کے معاشرے سے پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے ورنہ زمانے جاہلیت میں جن کا کام ہی شراب و کباب تھا لوٹ مار تھا ہاں جن کے ہاں زنا جیسی برائی جو ہے فخریا لوگ بیان کرتے تھے اور عام تھی اڈے تھے اس کے ہاں پھر وہ لوگ مسلمان ہوئے اور اسلام لے آئے بھائی دس سال کی چند صاحب آئے اس بیچ پیدائش ہوئی ان کی جو اسلام میں پیدا ہوئے ورنہ تو تو نائنٹی نائن پرسینٹ کہہ لیجیے آپ جو ہے اس میں سب انہوں نے زمانہ جاہلیت کا وقت دیکھا تھا ان کے زمانے میں سب کچھ ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اسلام میں داخل ہونے کے باوجود آپ دیکھیں دس سالہ زندگی میں چند ایک واقعات پیش آئے اور وہ بھی کیسے ایسے ایسے واقعات کو ان کو ایسا احساس ہوا کہ وہ اپنے گناہ کو چھپا نہیں سکے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے تو اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ انسانی تقاضے سے ہو جاتے ہیں اور ہوئے ان پر ان کے اوپر حد نافذ کی گئی تو جو ہے پاک ہو گئے ہاں دنیا ہی میں پاک ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک و صاف کر دیا اس لیے اس طرح کے واقعات کیا ہے اس طرح کے واقعات کو کون سے لوگ لے کے اڑتے ہیں پتا ہے مستشرقین مستشقین کن کو کہتے ہیں یہود و نصارہ جو قرآن حدیث کا علم جو ہے اسلام میں دین میں کیچڑ کیا کہتے ہیں نکالنے کے لیے اور جو ہے نقطہ نکالنے کے لیے کیچڑ اچھالنے کے لیے وہ سب پڑھتے ہیں ان کو مستشقین کہا جاتا ہے تو یہ لوگ یہ لوگ اب دیکھیے پیش کر دیں گے اس طرح سے ہاں اور اللہ معاف کرے ان کے اس فکر سے ان کی اس فکر سے اپنے اپنے مسلمانوں میں بہت سارے لوگ جو عقل کو بہت زیادہ استعمال کرنے والے فلسفی لوگ ہیں انہوں نے بھی وہ بھی ان سے متاثر ہوئے یہاں تک کہ حضرت مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے اتنی اچھی اور سچی توبہ کی تھی ان کو بھی کیا کہہ دیا کہ ارے وہ ایک کیا کہتے ہیں ڈاکو قسم کے آدمی تھے اور ایسے ویسے تھے اور جو ہے وہ ایسا کرتے ہی تھے ان کا پیشہ ہی تھا یہ سب جو ہے اس طرح سے ان پر جو ہے الزام لگا کر کے اور رجم والے واقع ہی کو ختم کر دیا اور اس کا انکار کر دیا تو اس لیے جو ہے یہ سب ساری چیزیں ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ صاحب اکرام کے تعلق سے جو یہ باتیں اور اس طرح کے واقعات آتے ہیں ان سے جہاں یہ کہ وہ بشر نہیں تھے جہاں یہ کہ وہ معصوم نہیں تھے انسان تھے انسان ہونے کے ناطے سے ان سے یہ غلطیاں ہوئی وہیں پر ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے ان واقعات کے پیش آنے میں کہ یہ اسلام ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں تھا اس طرح کے واقعات جو پیش آئے اس سے مسائل سامنے آیا اور اس کا حل ملا ہم کو امت کو پوری امت کو حل ملا ورنہ اگر یہ سب واقعات پیش نہ آتے اللہ کی حکمت کی اس میں بھی حکمت ہے کہ اگر یہ سب کے اس طرح کے واقعات نہ پیش آتے بعد میں ضرورت پڑتی تو کیا کیا جاتا بہرحال اشتہاد کا دروازہ تو کھلا ہی ہے لیکن اہم اہم یہ مسائل جو ہیں حدود وغیرہ کے سے متعلق یہ سب پیش آئے اور اس میں حکمت کیا ہوئی کہ امت کو جو ہے راستہ مل گیا ان مسائل کے حل کرنے کا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سب اللہ کی قیامت تک کے لیے یہ دین ہے تو بعض لوگوں کے سے کے سے ان غلطیوں کا یا بعض صحابہ سے صحابیات سے اس طرح کے کا پیش آ جانا بہرحال یہ عیب کی بات نہیں ہے یہ اللہ کی حکمت بھی ہے اور انسانی تقاضا بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب صاحب کرام کے درجات کو بلند کرے اور ان سب کی مغفرت فرمائے ان کی غلطی اور کوتاہیوں کو درگزر فرمائے اور ان کے مقام کو بلند فرمائے آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ وبینہ محمد السلام علیکم اللہ